حضرت حمام بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا اس کے بعد وضو کیا اور موضوع پر مزا کیا انہیں کہا گیا آپ بھی یہ کام کرتے ہیں فرمایا مجھے کیا رکاوٹ ہے کہ میں کیوں نہ کروں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا لوگوں کو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت پسند آئی کیونکہ وہ سورہ معدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو تینتالیس